ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بیچ دیتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے منافقین کی صفت بیان کرنے کے بعد مومنین صالحین کی صفت حمیدہ بیان کی جا رہی ہیں تاکہ بند مومن منافقین کی صفات سے بچے اور صالحین کی صفات اپنے اندر پیدا کرے ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کی روایت ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب مکہ سے ہجرت کے وقت کفار قریش نے انہیں گھیر لیا کہ تم اپنا مال لے کر نہیں جا سکتے اگر مال چھوڑ کر جانا چاہو تو جا سکتے ہو چنانچہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد اہل مکہ کے حوالے کر دی اور صرف ایمان لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ آیت نازل ہو چکی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو کہا کہ رب حسیب رب حسیب مستدرک حاکم طبقات ابن سعد یہاں بھی وہی بات کہی جائے گی کہ قرآن و سنت سے استفادہ کرتے وقت عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے خصوص سبب کا نہیں اس لیے یہ آیت ہر مجاہد فی سبیل اللہ پر منطبق ہوتی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی پیش کر دیتا ہے